اور آدمیوں اور جانوروں اور چوپاوں کے رنگ انہی طرح طرح کے ہیں اللہ سے اس کے بندوہے میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں بے شک اللہ بخشنی والا عزت والا ہے